میرا نام ڈاکٹر مہدی حسن ہے میں جرنلزم کا پروفیسر ہوں اور آپ سے پاکستان کے میس میڈیا کی ہسٹری پہ بات چیت جاری ہے میس میڈیا یا ذرائع ابلاغ جس میں ہم ہر اس ذریعے کو شامل کرتے ہیں جس سے زیادہ بڑی تعداد میں لوگوں سے رابطہ کر کے اور ان تک کچھ باتیں پہنچائی جا سکیں خبریں پہنچائی جا سکیں فلسفے پہنچائے جا سکیں اوپینین پہنچائی جا سکے اس کو ہم ذریعہ ابلاغ کہتے ہیں اور کیونکہ زیادہ لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے اس کے ذریعے سے اس لیے ماسس سے بات چیت ہوتی ہے اس لیے میس میڈیا ہیں we have been discussing here the impact of mass media on the society and how society influenced working of mass media in Pakistan independence سے لے کے اور دو ہزار پانچ تک کے جو حالات رہے اس میں مختلف ادوار میں میس میڈیا نے کیا کیا لوگوں کی توقعات کیا تھیں کہاں اسے کامیابی حاصل ہوئی کہاں اسے کامیابی حاصل نہیں ہوئی یہ تاریخ کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں ابھی تک جو ہم نے بات چیت کی ہے اپنے آخری سبق میں اس میں ہم نے ریلیجس ایکسٹریمزم کو جو بڑھاوا ملا تھا امریکہ کی پالیسیوں سے اس علاقے میں افغانستان میں اور عراق پر حملے کے دوران اس کا پاکستان پر کیا اثر ہوا تھا اور پاکستان کے ان عناصر نے جو ان لوگوں سے اس سوچ سے ہمدردی رکھتے تھے جس کو ریلیجس ایکسٹریمزم کا نام دیا گیا نائن الیون یا سپٹمبر گیارہ کے امریکہ میں ہونے والے واقعات کے بعد اس پہ ہم نے بات چیت کی اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ پاکستان کے اردو اخبارات اور انگریزی اخبارات کے رویے میں فرق ہے انگریزی اخبارات میں دوسری اوپینین یعنی وہ سوچ جو مذہبی انتہا پسندی کے خلاف ہے یا اس پہ تنقید کرتی ہے وہ بھی پائی جاتی ہے لیکن عام طور پر اردو کے اخبارات میں اس سوچ کو زیادہ جگہ نہیں ملتی اور زیادہ تر ہمیں اردو اخبارات دیکھ کے یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کی تمام تر ہمدردیاں جو ہیں وہ ملیٹنسی یا مذہبی انتہا پسندی جس کو کہا گیا ہے اس کے ساتھ اب یہاں پہ میں ایک اور موضوع آپ سے ڈسکس کرنا پسند کروں گا امریکہ کی یہ پالیسیاں جو دو ہزار ایک میں امریکہ میں دہشت گردی کے دو حملوں کے بعد شروع ہوئی تھی اس کے بعد مسلمان ملک خاص طور پہ مشرق وسطی کے مسلمان ملک ان میں اور امریکہ میں ایک فاصلہ پیدا ہو گیا تھا حالانکہ ہمیں اخبارات اور ریڈیو اور ٹیلی ویژن اور کتابیں رسالے سیاستدان ہمیشہ سے یہ بتاتے رہے پاکستان کے بھی اور بین الاقوامی ذرائع ابلاغ بھی کہ مشرق وسطی کے مسلمان ملکوں کی اکثریت طویل عرصے سے امریکہ کی حامی اور امریکہ کی اتحادی ہے لہذا یہ فاصلہ پیدا ہونا امریکہ کے اور مشرق وسطی کے مسلمان ملکوں کے درمیان یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ کہی جا سکتی ہے اس پہ امریکہ کے میس میڈیا میں بہت کچھ شائع ہوا براڈ کاسٹ ہوا ٹیلی کاسٹ ہوا کتابیں لکھی گئیں اس میں مستقل یہ ٹاپک زیر بحث ہے اور اس پہ بات چیت ہوتی رہتی ہے کہ امریکہ کو کیا کرنا چاہیے کس طرح ان سے وہ تعلقات قائم کیے جائیں جو پہلے پاکستان کا میس میڈیا اسلام کے انٹرنیشنل کریکٹر پہ بہت حساس ہے بہت زور دیتا ہے جس کو ٹیکنیکل ٹرمز میں اس کے لیے جو اصطلاح استعمال کی جاتی ہے وہ پین اسلامزم کی ہے اور ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے پڑھا ہے کہ پین اسلامزم کی بنیاد پہ آزادی سے قبل ہندوستان میں ایک بہت بڑی مسلمانوں کی موومنٹ خلافت موومنٹ یا خلافت کی تحریک کے نام سے چلی تھی کیونکہ انگریزی سامراج جو تھی وہ بیسویں صدی میں اور انیسویں صدی کے اینڈ میں ایک ایکسپینڈنگ امپیریلسٹ پاور تھی گریٹ بریٹن کی اور دوسری طرف جو سلطان آف ٹرکی کی سلطنت تھی بہت بڑی جس کو خلافت کا کہتے تھے مسلمان وہ ذرا کمزور ہو رہی تھی اور اس میں ٹوٹ پھوٹ کا انتشار کا شکار تھی تو انگریزوں نے مشرق وسطی میں اپنا انفلوئنس بڑھانا شروع کیا اور ٹرکی کی سلطنت جو تھی مسلمانوں کی سلطان آف ٹرکی کی اس کے خلاف اقدامات شروع کیے جس کے لیے ٹرکی نے اتحاد کیا جرمنی سے جو گریٹ بریٹن کے برطانیہ کے خلاف تھی جرمنی پہلی جنگ عظیم ہوئی جس میں ٹرکی کو اور جرمنی کو شکست ہوئی اور خلافت عثمانیہ یا آٹومن امپائر جس کو انگریزی میں کہتے ہیں وہ ختم ہو گئی اور مڈل ایسٹ جو اس سلطنت میں شامل تھا وہ بہت سے چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم کر دیا انگریزوں نے تو اس وقت بھی بر صغیر کے مسلمان پین اسلامزم کے بارے میں بہت احساس تھے اور آج بھی جب وہ موجودہ حالات کو دو ہزار پانچ تک کے دو ہزار ایک سے دیکھتے ہیں اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ مغربی ممالک کی بہت سی پالیسیاں جو ہیں وہ مسلمان ملکوں کے مفاد کے خلاف جاتی ہیں تو ان کو بین اسلامزم کا نعرہ ایک دفعہ پھر یاد آتا ہے اور پاکستان کے اخبارات اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ مسلمان اما کے مفاد کو پیش نظر رکھنا چاہیے تمام مسلمان حکمرانوں کو یہ جو مسلمان اما کا تصور ہے اس کے دو اسکول آف تھاٹ ہیں اس کے بارے میں بھی جن کا اخبارات میں بھی ذکر ملتا ہے خاص طور پہ انگریزی کے اخبارات میں زیادہ ملتا ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے سوچنے والوں کا مسلمان بھی شامل ہیں اس میں کہ اما کا جو تصور ہے وہ نیشنلزم کے خلاف ہے جبکہ یہ دور جو ہے وہ نیشن سٹیٹس کا دور ہے اور پاکستان کا تو وجود ہی انیس سو سینتالیس میں مسلم نیشنلزم کی بنیاد پہ قائم ہوا تھا جب برصغیر کے مسلمانوں نے یہ مطالبہ کیا اور اسے تسلیم کرایا کہ ہندوستان ایک قوم کا ملک نہیں ہے اس میں بہت سی قومیں ہیں اور غیر مسلم قوموں میں ہندوؤں کے مقابلے میں سب سے بڑی قوم نمبر دو پہ جو آتی ہے تعداد کے لحاظ سے وہ مسلمانوں کی ہے جس کا ایک اپنا علیحدہ معاشرتی ثقافتی اور مذہبی تشخص ہے تو لہذا جب آپ اما کی بات کرتے ہیں اسکول آف تھاٹ کے نزدیک تو آپ نیشنلزم کی نفی کرتے ہیں قومیت کی نفی ہوتی ہے بہت سے جو آرتھوڈاکس اسلام میں بلیو کرنے والے ہیں کنزرویٹو جن کو کہتے ہیں لوگ ان کے خیال میں اسلام میں قومیت کی گنجائش ہی نہیں ہے they stand for the concept of Ummah and not Muslim nation. دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جب آپ ایک براڈر سینس میں انٹرنیشنل کمیونٹی کی بات کرتے ہیں مسلمانوں کی تو اس میں وہ یونٹی حاصل کرنے کے لیے اس اتحاد کے لیے جو ضروری ہے ایک یونٹ بنانے کے لیے انہیں یعنی کم از کم بعض بین الاقوامی مسائل پہ ایک سا اسٹینڈ لینے کے لیے ایک موقف اپنانے کے لیے اس کے لیے ان ملکوں کے میس میڈیا کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان ملکوں کا جو میس میڈیا ہے اس میں بیشتر مسلمان ملک ایسے ہیں جہاں اخبارات خبریں ان کی لوگوں تک ترسیل پہنچانا لوگوں تک ایکسس لوگوں کی معلومات تک یا ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں اوپینین کے اظہار کی آزادی کمنٹس کی آزادی تجزیے کی آزادی یہ تمام جو سہولتیں ہیں وہ مسلمان ملکوں کی اکثریت ایسی ہے جن میں یہ حاصل نہیں ہے پاکستان کے علاوہ ایک دو ہی مسلمان ملک اور ایسے ہیں جہاں ہمیں کثیر تعداد میں اخبارات بھی ملتے ہیں جہاں ٹیلی ویژن کے بہت سے چینل بھی ملتے ہیں ریڈیو براڈ کاسٹ بھی چار سو گھنٹے کی پاکستان کا ریڈیو کرتا ہے روزانہ باقی مسلمان ملکوں میں نہ تو میس میڈیا کو اتنی آزادی حاصل ہے اور نہ اس طرح وہاں وہ کام کر رہا ہے جس طرح پاکستان کا میس میڈیا کر رہا ہے لہذا میس میڈیا کی اس پرفارمنس کی غیر موجودگی میں عوام کو متحد کرنے ان کو شعور دینے اور انہیں بتانے کے لیے کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس سے ان کو یہ احساس ہو سکے کہ انہیں اپنا ایک اچھا تاثر قائم کرنے کے لیے اپنی عزت کروانے کے لیے دنیا سے ایک علیحدہ تشخص کے طور پہ مسلمانوں کے ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے ان کی سیاست کیا ہونی چاہیے ان کی پالیسیاں کیا ہونی چاہیے یہ شعور دینے والے ذرائع مسلمان ملکوں میں عام طور پہ موجود نہیں اس کمی کا فیصلہ کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اس خلا کو اس ویکیوم کو مغرب کے اس میس میڈیا نے پورا کیا ہے جو بہت زیادہ وسائل رکھتا ہے ساری دنیا میں اپنی آرا اپنے نظریات اور اپنی اطلاعات پہنچانے کے لیے اس کو ہم جرنلزم میں اور ہسٹری میں میس میڈیا کی ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں hegemony of the developed world over mass communication and information media اس کا اندازہ آپ اس حقیقت سے کر سکتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بڑی نیوز ایجنسیز ہیں جو تمام دنیا کو تمام دنیا کی خبریں دیتی ہیں اس میں چار سب سے بڑی انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز جو ہیں ایک فرانس کی ہے دو امریکہ کی ہیں ایک برطانیہ کی ہے تمام دنیا میں انہی کی بھیجی ہوئی خبریں تمام دنیا کی چھپتی ہیں یہ چار ایجنسیز ساڑھے تین کروڑ الفاظ روزانہ دنیا کے تقریباً ایک سو ساٹھ ملکوں کو ڈسمنیٹ کرتی ہیں اتنی خبریں مہیا کرتی ہیں کہ ان کی تعداد لفظوں کی اگر گنی جائے تو ایک سو ساٹھ ملکوں کو جو خبریں یہ چوبیس گھنٹے میں بھیجتے ہیں روزانہ ان کی تعداد ساڑھے تین کروڑ لفظ روز ہوتی ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی ایکسٹینسو کوریج ہوتی ہے ان چار ایجنسیز کی صرف اس کے علاوہ اور ایجنسیز بھی ہیں بہت سے اور ذرائع بھی ہیں اسی طرح میں نے گزشتہ ایک سبق میں ایک ڈسکشن میں آپ کو بتایا تھا کہ دو ریڈیو براڈ کاسٹنگ سروسز جو ہیں ایک امریکہ کی ایک برطانیہ کی بی بی سی اور وائس آف امریکہ یہ دونوں ایک ایک ہزار گھنٹے کی براڈ کاسٹ روزانہ کرتے ہیں ستر ستر مختلف زبانوں میں دنیا کی خود سب سب کانٹیننٹ کی جو زبانیں شامل ہیں ان کی براڈ کاسٹ کے لیے اس میں اردو ہے ہندی ہے فارسی ہے پشتو ہے اس میں تامل ہے ہندوستان کی ایک بہت بڑی زبان ملیالم ہے بنگالی ہے اور کہیں کسی علاقے میں کوئی اگر خاص ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اس علاقے کی علاقائی زبان میں بھی یہ فوراً براڈ کاسٹ شروع کر دیتے ہیں تاکہ اپنی سوچ کے مطابق اور اپنے خیالات کے مطابق اپنے نظریات کو آگے بڑھانے کے لیے اس ملک کے عوام کی سوچ پہ اثر انداز ہو سکے یہ ریڈیو کی بات ہے اسی طرح ٹیلی ویژن براڈ کاسٹ ہم نے ایک سبق میں سیٹلائٹ کمیونیکیشن پہ بات کی تھی ڈش انٹرناس کی اہمیت پہ روشنی ڈالی تھی کیبل نیٹ ورکس ہیں اب دنیا کے بہت ملکوں میں ان پہ جو چینل دکھائے جاتے ہیں ان میں بیشتر چینل جو ہیں وہ مغربی چینلز ہیں مغربی ٹیلی ویژن اسٹیشنز ہیں مغربی پروگرام دکھاتے ہیں اخبارات اور میگزینز کی بھی یہی حالت ہے کہ جو کچھ نیو یارک ٹائمز لکھ دیتا ہے یا جو ٹائم میگزین یا نیوز ویک یا اکانومسٹ لکھ دیتا ہے کسی ملک کے بارے میں اس کو ساری دنیا صحیح تسلیم کر لیتی ہے یہ مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس نے ان چار پانچ بہت زیادہ ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ملکوں کو یہ موقع فراہم کر دیا ہے کہ وہ ساری دنیا کے کمیونیکیشن میڈیا کو ڈومینیٹ کرے اور اپنی منوپلی کمیونیکیشن پہ اور اطلاع پہ قائم کر لیں مسلمان ملک باوجود اس کے کہ ان میں بہت سے دنیا کے بہت امیر ملکوں میں شامل ہیں جہاں تیل کی دولت ہے وہ ملک بھی مل کر مغرب کی کمیونیکیشن پہ اس منوپلی کو اور اس ہیجمنی کو ان کی اس اجارہ داری کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی اور جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک مسلمان ملکوں کے اتحاد کا یا مسلم اما جسے کہتے ہیں بہت سے ریلیجس عناصر اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ کامیاب ہوتا دکھائی نہیں دیتا کیونکہ ہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ کسی بھی نظریے کو کسی فلسفے کو کسی سسٹم کو نظام کو کامیاب کرنے کے لیے موجودہ دور میں اکیسویں صدی میں میس میڈیا ایک بہت بڑی طاقت ہے اور بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے ادا کرتا ہے اور آئندہ چل کر اس سے بھی اہم کردار ادا کرے گا اس کو ہم نفسیاتی جنگ میں بھی شامل کرتے ہیں اس کردار کو جو ایک ملک دوسرے کے خلاف لڑتا ہے یا ایک سویلائزیشن دوسرے کے خلاف کرتی ہے اس کو ہم وار آف ورڈس بھی کہتے ہیں جب ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی ہو رہی ہو کنڈمنیشن ہو رہی ہو اور یہ کوشش کی جا رہی ہو کہ دنیا ہمارے خیالات کو ایکسپٹ کر لے کسی دوسرے کے بارے میں تو اسے وار آف ورڈس کا نام بھی دیا جاتا ہے ڈپلومیسی کے حوالے سے اس کو ورڈ گیم بھی کہا جاتا ہے لفظوں کا کھیل ہے کیونکہ میس میڈیا تو ڈپینڈ ہی الفاظ پہ لینگویج پہ کرتے ہیں وہ پرنٹ کی شکل میں ہو یا اسپوکن ورڈ کی شکل میں ہو تو یہ جو نفسیاتی جنگ کا شعبہ ہے ہمارا میس میڈیا اور باقی مسلمان ملکوں کا بڑا انعام میس میڈیا اس شعبے میں بہت کمزور ہے نہ تو ان کے پاس وسائل ہیں اور نہ ان کے پاس ایسے ٹرینڈ پریکٹیشنر ہیں سائیکولوجیکل وارفیئر کے جو میس میڈیا کو اپنے ان مفادات کے حصول کے لیے اپنے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے استعمال کر سکے یہاں میں ایک بات بتا دوں آپ کو ساری دنیا میں اصول ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اخبار کو ریڈیو کو ٹیلی ویژن کو پروپیگنڈے کا ٹول نہیں بننا چاہیے کسی کا نہ کسی ایک سیاسی جماعت کا نہ دوسری سیاسی جماعت کا نہ حکمران کا نہ اپوزیشن کا اور نہ کسی اور ملک کا یا نظریے کا اخبارات کے بارے میں اور ریڈیو ٹیلی ویژن دوسرے ذرائع ابلاغ کے بارے میں یہ خیال عام ہے کہ انہیں ایک نیوٹرل آبزرور کے طور پہ مختلف اطلاعات خبریں اس کے تجزیے عوام تک پہنچانے ہوتے ہیں لہذا انہیں جان بوجھ کر کسی ملک کسی حکومت کسی شخص کسی پارٹی کا پروپیگنڈا جو ہے اس کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے مگر ہوتا یہ ہے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اخبار ریڈیو ٹیلی ویژن میگزین یہ غیر محسوس طریقے سے بھی ٹول بن جاتے ہیں پروپیگنڈے کا جان بوجھ کے نہیں کرتے مگر جب آپ ایک خبر کو خبر کے طور پہ نیک نیتی سے چھاپتے ہیں آگے بڑھاتے ہیں تو بعد میں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اس خبر سے خبر دینے والے نے اپنے کچھ مقاصد حاصل کیے ہیں اور اس میں کامیاب رہا ہے وہ تو آپ اس کو اس کے پروپیگنڈے کو کامیاب کرنے کا ذریعہ بن گئے یہاں میں تھوڑا سا آپ کو اس پریکٹس کے اس سائنس کے بارے میں بتانا چاہوں گا ضروری ہے یہ جاننا آپ کے لیے تاکہ آپ جب اخبار پڑھیں جب ٹیلی ویژن دیکھیں جب ریڈیو سنیں جب فلم دیکھیں تو یہ اندازہ کر سکیں کہ کون سی چیز اطلاع ہے کون سی چیز غیر جانبدار تبصرہ ہے اور کون سی چیز پروپیگنڈے کا حصہ ہے اس کے جو ایکسپرٹ ہیں نفسیاتی جنگ کے یا سائیکولوجیکل وارفیئر کے یا پولیٹیکل وارفیئر کے اور یہ کام جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں مسلم اما بنانا اس کا امیج بہتر کرنا اس کو دنیا میں ایک وائبل فورس کے طور پہ پیش کرنا کامیاب بلاک کے طور پہ پیش کرنا یہ ایک سیاسی کام ہی ہے سیاسی نظریہ ہے اس کے لیے پولیٹیکل وارفیئر کی ضرورت ہے لفظوں کی جنگ کی بھی ضرورت ہے لوگوں کے رویے چینج کرنے کی بھی ضرورت ہے تو اس پریکٹس کے لیے ایکسپرٹس جو ہیں کمیونیکیشن کے وہ کسی بھی قوم کی سوسائٹی کو چار فیکشنز میں تقسیم کرتے ہیں چار حصے وہ کہتے ہیں کہ سوسائٹی کے ہوتے ہیں ایک تو حکمران طبقہ ہے جن کو ہم پالیسی میکر کہتے ہیں they make policies they take decision to rule a country the faction faction of the society is the military elite make strategies for defence and for offence both اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے دشمن سے یا دشمن کو نیچا دکھانے کے لیے اسٹریٹجیز بنانا ان کا کام ہے تیسرا حصہ ہے فائٹنگ فورس یا سولجرس کا carry out that strategy that has been chalked out made decided by the military elite. جو لیڈرشپ نے ملٹری کی اسکیم بنائی ہے منصوبہ بنایا ہے اس کو کیری آؤٹ کرنا سولجر کا کام ہے فائٹنگ فورس کا کام ہے اور چوتھا حصہ کسی بھی قوم میں باقی تمام سویلینز یا جس کو ورکنگ پاپولیشن کہتے ہیں اس کا ہے سائیکلوجیکل وارفیئر ایکسپرٹ جو اخبار کو استعمال کرتا ہے جو ریڈیو کو استعمال کرتا ہے جو فلم کو استعمال کرتا ہے یا ٹیلی ویژن کو استعمال کرتا ہے کتاب لکھواتا ہے پینٹنگس کراتا ہے تصویریں بنواتا ہے یہ ایکسپرٹ دراصل انفلوئنس کرنا چاہ رہا ہے پالیسی میکر کو کیونکہ فیصلہ تو اسے کرنا ہے کسی بھی قسم کا حکومت میں جو لوگ ہیں شامل فیصلہ تو وہ کرتے ہیں فیصلہ کرنے کا اختیار ان کے پاس ہے ان سے اپنی پسند کا فیصلہ کرانے کے لیے جو ورکنگ پاپولیشن ہے سویلین پاپولیشن ہے اس کو انفلوئنس کرنا ضروری ہے کیونکہ اچھے حکمران ہمیشہ اپنے ملک کی حالت کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں اگر عوام ڈی ہوں گے ان کا حوصلہ پست ہوگا ان میں انتشار ہوگا لوگ اپنا اپنا کام خوش اسلوبی سے اور شوق سے نہیں کر رہے ہوں گے تو ایسے ملک کے حکمران کسی دوسرے ملک کے کسی فلسفے کے سامنے نظریے کے سامنے یا فیصلے کے سامنے کوئی سٹینڈ نہیں لے سکیں گے کیونکہ ملک کے حالات ان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ دوسرے ملک کی ہیجمنی منی کو قبول کر لیں اور اگر آپ اس سے اپنی مرضی کا فیصلہ کروانا چاہتے ہیں اور آپ نے ورکنگ پاپولیشن کو ڈی مورلائز کر دیا تو آپ کامیاب ہو گئے اس کے مقابلے میں جو آپ کا اپنا میس میڈیا ہے اس کو صحیح فیصلے کروانے کے لیے پالیسی میکر سے ملک کے عوام کا حوصلہ بلند کرنا ہوتا ہے تاکہ ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے حکمران خود کو مضبوط محسوس کریں اور وہ فیصلے کریں جو قوم کے اور ملک کے مفاد میں ہوں یہ جو پریکٹس ہے سائیکلوجیکل وارفیئر کی اس کو بروکار لانے کے لیے ماہرین کہتے ہیں کہ جی کمیونیکیشن کے چار ذریعے ہیں پہلا ذریعہ ہے اکنامکس اقتصادیات معیشت کسی کو آپ مجبور کرنا چاہیں اس کے خلاف سینکشنز لگا دیں اس کی تجارت میں رکاوٹ پیدا کر دیں اس کی ایکسپورٹس بند کر دیں اپنے ملک میں امپورٹ نہ ہونے دیں اس کی اشیاء کو ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان پہ قبضے کے بعد یہی کام کیا تھا کہ ہندوستان کی تجارت کو ہندوستان کی صنعت کو تباہ کر دیا تھا یہ ایک بہت بڑی فورس ہے کسی کو آپ اپنی طرف کرنا چاہتے ہیں حمایت حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو امداد دیتے ہیں اقتصادی امداد دیتے ہیں فوجی امداد دیتے ہیں دوسری مدوں میں آپ امداد مہیا کرتے ہیں دوسرا طریقہ ہے ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے سے ڈپلومیسی کا جو تمام تر ڈپینڈ کرتا ہے اچھی کمیونیکیشن پہ کامیاب کمیونیکیٹرز پہ کہ کسی ملک کی امبیسی دوسرے ملک میں کیا کر رہی ہے اپنے ملک کا اپنے ملک کے نظریے کا اپنے کلچر کا کس طرح تعارف کرایا ہے وہاں اپنے پوائنٹ آف ویو کو اپنے موقف کو کیسے پیش کیا ہے دوسرے ملک میں اور کیا کیا آپ کر رہے ہیں اپنے کلچر کو اپنے سسٹم کو پاپولر کرنے کے لیے دوسرے ملک میں through diplomatic channels these are all the working and duties of a good diplomat میں یہاں ایک اگر مثال دوں تو وہ آؤٹ آف پلیس نہیں ہوگی بہت دلچسپ بھی ہے اور اس سے بات بھی سمجھ میں آئے گی اور ہمارے لیے اس سے سبق حاصل کرنے کا بھی موقع ہے میں ایک آفیشل ٹور پہ ایک دفعہ کچھ ملکوں کے دورے پہ گیا تو میرے ساتھ ایک لاہور کے صحافی بھی تھے انہوں نے بغداد کے بازار میں ایک دکان سے بغیر قیمت پوچھے ایک کیلا کھا لیا اور بعد میں جب قیمت دینے کے لیے اس کی قیمت پوچھی تو دکاندار نے ڈیڑھ دینار اس کی قیمت بتائی یہ نائنٹین ایٹی نائن نائنٹی کا واقعہ ہے ابھی جنگ نہیں ہوئی تھی پہلی جنگ بھی عراق میں نہیں ہوئی تھی ایران کی جنگ سے فارغ ہوا تھا عراق تو یہ جو ڈیڑھ دینار تھا اس وقت وہ پاکستان کے تقریباً ایک سو دس سے ایک سو بیس روپے کے برابر تھا تو دینے پڑے اس صحافی کو وہ پیسے تو میں نے ان کا مذاق تھوڑا سا اڑایا اور میں نے کہا کہ آپ کو اتنا شوق ہے پھل کھانے کا کہ آپ نے ایک سو بیس روپے کا کیلا کھایا آج یہی بات میں نے آ کے جس ہوٹل میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے سرکاری مہمان کے طور پہ وہاں کے ہی وہاں ہماری ایمبیسی کے افسران بھی موجود تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ پروفیسر صاحب عراق کے لوگوں کو پھل بہت پسند ہیں اور یہاں پھل پیدا نہیں ہوتے مہنگے بہت ہیں باہر سے آتے ہیں اور انہوں نے واقعہ سنایا کہ ہم نے چودہ اگست کو پاکستان ڈے پہ high military and civil officials کو ایک دعوت پہ بلایا تھا امبیسی میں تو پاکستانی پھل بھی رکھے تھے تو دعوت کے بعد جب لوگ گھر جا رہے تھے تو بہت سے ہائی عراقی آفیشل نے ہم سے گھر لے جانے کے لیے پھل مانگے ہم نے ان کو وہ پھل دیے میں نے یہ سن کے ان سے یہ پوچھا اپنے امبیسڈر سے میں نے کہا آپ نے اس کے بعد کتنی دفعہ عراق کے ٹاپ آفیشلس کے گھر پھل بھیجے اس پیغام کے ساتھ کہ with the compliment with the compliments of government of Pakistan ان کے پاس اس کا جواب نہیں تھا یہ کتنی سستی پبلک ریلیشنز ہے کہ آپ کے ملک کا آپ کے لیڈروں کا آپ کی حکومت کا ہر وقت نام ذہن میں رہے کسی دوسرے ملک کے لیڈر کے آپ ایک گڈ ول کریٹ کر دیں یہ سائکلوجیکل وارفیئر کا طریقہ ہے تھرو ڈپلومیٹک چینل وفد جاتے ہیں بات چیت کرتے ہیں کمیونیکیٹ کرتے ہیں اخبارات اسے کور کرتے ہیں تصویریں چھاپتے ہیں ٹیلی ویژن پہ پروگرام ہوتے ہیں اس ملک کے کلچر کے بارے میں بتایا جاتا ہے سپلیمنٹ شائع کرائے جاتے ہیں دوسرے ملک کے اخبارات میں اپنے ملک کو متعارف کرانے کے لیے پیڈ سپلیمنٹ شائع کراتے ہیں یہ سارا کام کمیونیکیشن کا ڈپلومیٹک چینل سے ہوتا ہے تیسرا ذریعہ ہے ڈائریکٹ کمیونیکیشن کا ریڈیو ٹیلی ویژن فلم کتاب میگزین تصویر اس کے ذریعے سے ہم جانتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے کام لیے ہیں کامیاب قوموں نے اپنا امیج بنانے کے لیے اور دوسروں کا امیج گھٹانے کے لیے نازی جرمنی کے بارے میں جتنی معلومات ہیں لوگوں کی دوسری جنگ عظیم کے بعد سے اب تک وہ سب کتابیں پڑھ کے تو حاصل نہیں ہوئی انہیں وہ سب ویسٹ کی فلموں کے ذریعے سے ہالی وڈ کی فلموں کے ذریعے سے فرانس کی انگلینڈ کی فلموں کے ذریعے سے حاصل ہوئی اسی طرح کامزم کو ریسٹرکٹیڈ سوسائٹی کے طور پہ پیش کرنے کا کام ٹیلی ویژن فلم کے کے ذریعے سے لیا جاتا رہا ویسٹ میں کتابوں ناولوں کے ذریعے سے کہانیوں کے ذریعے سے لیا جاتا رہا بڑی کامیاب رہی یہ مہم بھی اسی طرح سیونٹی نائن سے نائنٹی تک افغانستان میں جو جنگ کمیونزم کے خلاف لڑی گئی اس میں بھرپور استعمال ہوا میس میڈیا کا it was used very effectively throughout the world کیونکہ ویسٹ کو ویسے بھی ایک ایج uh, حاصل ہے میس میڈیا میں منوپلی ہے بہت وسائل ہیں ان کے پاس انہوں نے مجاہدین کا امیج بہت بلڈ کیا ان کی جنگ کو ہولی وار قرار دیا اور کمیونزم کی شکست کو یا وڈر کو وہاں سے مجاہدین کی فتح قرار دیا کامیابی کے ساتھ یہ کام کیا یہ تیسرا ذریعہ ہے اس میں بھی میس میڈیا بھرپور طریقے سے استعمال ہوتا ہے جنگ کے دوران بھی کمیونیکیشن کی اہمیت اپنی جگہ برقرار رہتی ہے دو وجہ سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آپ کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ جنگ ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ یہ شرائط پوری نہیں کی یا ہماری یہ بات تسلیم نہیں کی اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جنگ جیتی نہیں جا سکتی موجودہ دور کی اس وقت تک جب تک نفسیاتی جنگ کے ماہرین کمیونیکیشن کے ذریعے سے اخبار کے ریڈیو کے فلم کے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے اپنے عوام اور اپنے فوجیوں کا حوصلہ بلند نہ کر رہے ہوں بہت بڑی بڑی طاقتیں اس لیے شکست کھا جاتی ہیں کہ ان کے عوام ان کی جنگی کاروائیوں کی حمایت نہیں کرتے ہمارے پاس بہترین مثال ویتنام میں امریکہ کی شکست ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا بہت دلچسپ ریسرچ تھی امریکہ کے محکمہ دفاع پینٹاگون کی شکست کی وجوہات پہ انہوں نے بتایا تھا ریسرچ کرنے کے بعد پبلک کی تھی وہ ریسرچ اور یہ بتایا تھا کہ اور وجوہات کے علاوہ ہماری شکست کی ایک بہت بڑی وجہ ٹیلی ویژن کو وہ آزادی تھی جو ہم نے direct from the front war scenes telecast live telecast کرنے کی اجازت دی تھی ٹیلی ویژن کو جس کی وجہ سے امریکہ میں لوگوں نے یہ مناظر دیکھے اپنے عزیزوں کو اپنے پیاروں کو وہاں مرتے دیکھا اور وہ جنگ کی پالیسی کے خلاف ہو گئے جس کی وجہ سے ہم جنگ ہار گئے یہ اہمیت ہے کمیونیکیشن کی یہ اہمیت ہے میس میڈیا کی کسی بھی اہم واقعے کے دوران اب اگر اس تمام صورتحال کو آپ ذہن میں رکھیں جو میں نے بہت تفصیل سے نفسیاتی جنگ کے حوالے سے آپ کو بتائی ہے اور پھر آپ تجزیہ کریں پاکستان کے میس میڈیا کا یا دوسرے مسلمان ملکوں کے میس میڈیا کا کہ وہ مسلمان ملکوں کے اتحاد کے لیے اور موجودہ یعنی جو صورت حال دو ہزار پانچ میں یا دو ہزار ایک سے لے کے پانچ تک مسلمان ملکوں کو اور مسلمان اقوام کو درپیش ہوئی ہے اس میں کیا سٹینڈ ان کو لینا چاہیے تھا اور کیا سٹینڈ لینا چاہیے یہ طے کرانے کے لیے اور عوام کا ایک پریشر اپنی اپنی حکومتوں اور حکمرانوں پر بلڈ کرنے کے لیے یا دنیا تک اپنا پوائنٹ آف ویو پہنچانے کے لیے کو خاطر خواہ کام ہمارے میس میڈیا نے کیا نہیں ایک بہت ٹو دی پوائنٹ سینٹینس ہے جو امریکہ کے بعض اخبارات نے استعمال کیا جب مسلمان لیڈر یہ کہتے ہیں بہت سے لیڈر کہتے ہیں کہ جی آپ مسلمان اور ٹیررسٹ کو ہم مانی لفظ بنا دیا آپ کے میڈیا نے اور آپ کے لیڈروں نے تو ایک اخبار نے امریکہ کے یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے یہ کام لیکن کیا کیا جائے all Muslim are not terrorist but unfortunately all terrorist are Muslim these days یہ ایک سٹل طریقہ ہے کسی کو بدنام کرنے کا کسی کو نیچا دکھانے کا ڈائریکٹ نہیں ہے مگر انڈائریکٹ بہت سٹل طریقہ ہے بہت افیکٹو ہے کہ لوگ اس کو اس پہ غور کریں گے اور کنوینس ہو جائیں گے کہ ہاں صاحب جہاں بھی کوئی ٹیررسٹ ایکٹ ہوتا ہے دنیا میں اور جو بھی آدمی شبہ میں پکڑا جاتا ہے یا مارا جاتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی تعلق تو ہوگا مسلمانوں کا اس روش سے اور دنیا کو جو مسئلہ درپیش ہے اس سے اس کی نفی کرنے کے لیے پاکستان کے اور دوسرے مسلمان ملکوں کے میس میڈیا کی کنٹریبیوشن کوئی خاص نہیں ہے یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتا تھا جب تک فریڈم آف ایکسپریشن پہ عمل نہ کریں کیونکہ میس میڈیا اپنا کام بہتر طریقے سے اس وقت کر سکتا ہے جب وہ کسی چیز کو چھاپنے یا ٹیلی ویژن ریڈیو سے براڈ کاسٹ کرنے کا فیصلہ پیورلی آن پروفیشنل پرنسپلس کریں پروفیشنلزم ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ کسی ایکس وائی زیڈ لیڈر یا A B C D leader کے سوچ کو یا اس کے خیالات کو پروموٹ کرنا چاہیں کسی خبر کو پروجیکٹ کرنے کا کسی آئیڈیا کو پاپولرائز کرنے کا کسی نظریے کو لوگوں کے سامنے پہنچانے کا فیصلہ پروفیشنل لائنز پہ ہونا چاہیے پروفیشنلزم جتنا زیادہ ہوگا میڈیا پرسنز میں اتنی پرفارمنس میس میڈیا کی اچھی ہوگی اور اس پروفیشنل پرفارمنس کے لیے پروفیشنلزم اس وقت پاسبل ہے جب آپ میڈیا پرسنس کو مکمل آزادی دیں کہ وہ اپنے تجزیے اپنے کمنٹس اپنی رپورٹس آزادی کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں اور لوگوں کو قوم کو یہ آزادی ہو کہ وہ مختلف مسائل پہ مختلف موضوعات پہ اپنے خیالات کا اظہار کھل کر کر سکیں اور اگر کسی کو کسی خیال سے اتفاق نہیں ہے تو وہ اس کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو اس کو پہنچائے لوگوں تک پہنچانے کی آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلے گزشتہ کسی سبق میں یوناٹیڈ نیشنس کے ڈکلیرشن آف ہیومن رائٹس کا حوالہ دیا تھا اس کا آرٹیکل نائنٹین ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ لوگوں کو کسی بھی قوم کے باشندوں کو مکمل آزادی ہے ایکسپریشن کی اپنے خیالات کے اظہار کی اپنی اوپینینز رکھنے کی اپنے فیصلے کرنے کی اور معلومات حاصل کرنے کی اور اس سلسلے میں سرحدیں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتی بیچ میں are of the frontiers of various states تو یہ جو ڈیکلریشن ہے اس کے تحت کسی بھی جمہوری معاشرے میں مکمل آزادی ہوتی ہے لوگوں کو اور اس کو ہم جمہوریت میں پلورزم یا کثیر الجماعتی یا کثیر الخیالی کے نام سے یاد کرتے ہیں یہاں میں ایک اور دلچسپ بات آپ کو بتا دوں آپ کے لیے معلومات میں اضافے کا باعث ہوگی بعض ایسی اصطلاحات ہیں زبان کی بعض ایسی ٹرمس ہیں جو جمہوری معاشرے میں کبھی استعمال نہیں ہوتی یہ بڑی اہم بات ہے کہ جمہوریت کی زبان اور آمریت کی زبان یا بادشاہ کی زبان اس میں فرق ہوتا ہے مثلا کسی جمہوری معاشرے میں یونینیمس اوپینین کا لفظ استعمال نہیں ہوتا متفقہ رائے کبھی نہیں ہوتی اس لیے کہ جمہوریت میں متفقہ رائے پاسبل نہیں ہے جب آپ مکمل آزادی دیتے ہیں سوچنے کی اور فیصلہ کرنے کی اور اوپینین رکھنے کی اور لوگوں تک پہنچانے کی کسی معاشرے میں تو پھر rest assure on no issue whatever the issue is you can have a unanimous opinion possible نہیں جب یہ کہا جاتا ہے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی کیوں نہیں پاسبل جنگ کے زمانے میں پاسبل ہے ہر شہری یہ چاہے گا کہ جنگ وہ جیت جائیں یہ صحیح نہیں ہے اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ ہم جنگ کے خلاف ہیں اس مسئلے کو جنگ کے بغیر حل ہونا چاہیے تھا جنگ نہیں ہونی چاہیے اختلاف پیدا ہو گیا بہت سے لوگ کہتے ہیں جی مذہب ایک ایسا ایشو ہے جس پہ متفق رائے ہو سکتی ہے اس پہ بھی نہیں ہوتی اس لیے کہ مذہب تمام مذاہب کی فلسفیز کسی نہ کسی زبان میں ہیں اور زبان کی سائنس یہ ہے کہ اس کو مختلف لوگ مختلف انداز سے انٹرپریٹ کر کے اس سے معنی اخذ کرتے ہیں ایک ہی لفظ کے کئی معنی ہو جاتے ہیں ایک شخص ایک معنی اخذ کرتا ہے دوسرا شخص دوسرے تیسرا شخص تیسرے معنی اخذ کرتا ہے اسی وجہ سے جو مذہب کی فلاسفیز ہیں ان کی انٹرپریٹیشن میں فرق ہونے کی وجہ سے تمام مذاہب میں دنیا کے مختلف مسلک وجود میں آ گئے ہیں کسی کی انٹرپریٹیشن ایک ہے کسی کی دوسری ہے کسی کی اور تو لہذا جب آپ آزادی دیتے ہیں اظہار کی فیصلے کی ایکٹ کرنے کی اوپینین رکھنے کی تو پھر آپ متفق رائے نہیں لے سکتے ہو نہیں سکتی اس معاشرے تو یہ ٹرم متفقہ رائے یہ جمہوریت کی ٹرم نہیں ہے اسی طرح اور بہت سے الفاظ ہیں بہت سے آمریتوں میں ڈائنامک لیڈرشپ کا لفظ بہت استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں بہت سی سول اور ملٹری ڈکٹیٹرشپس میں عام طور پہ اخبارات میں یہ لفظ نظر آتا تھا کہ dynamic leadership of mister so and so dynamic leadership of mister so and so ان کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں یہ بڑے ڈائنامک لیڈر ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ڈائنامک لیڈرشپ کا لفظ جو ہے یہ کسی اسٹیبلش جمہوریت میں استعمال نہیں ہوتا ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اخبارات میں پاکستان کے ٹیلی ویژن پہ اور وربل کمیونیکیشن میں بھی پاکستانی سوسائٹی میں یہ اصطلاحات فریکوینٹلی استعمال ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ابھی تک جمہوری کلچر کی عادت بہت اچھی طرح نہیں پڑ سکی اور آپ کو یاد ہوگا میں نے تیسرے چوتھے اپنے لیسن میں آپ سے یہ کہا تھا کہ ہمارے اخبارات جو ہیں وہ انڈیپینڈنس موومنٹ کی جو تحریک تھی اور خلافت موومنٹ جو تھی ہمارے اخبارات اس انداز صحافت سے متاثر ہیں اور ابھی تک اس سے باہر نہیں نکل سکے اس کا ایک ثبوت ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم آج بھی جب مثال دیتے ہیں اچھے اخبار نویس کی تو ہم مولانا ظفر علی خان کا مولانا محمد علی جوہر کا حسرت موہانی کا مولانا ابوالکلام آزاد کا ان لوگوں کے نام لیتے ہیں جن کی اس دور میں بہت کنٹریبیوشن تھی اور بہت پرجوش صحافت تھی ان کی لیکن یہ جو کچھ یہ لکھتے تھے اور جس انداز سے لکھتے تھے جو الفاظ استعمال کرتے تھے وہ اس وقت کا اس دور کا تقاضا تھا ایک جمہوری معاشرے میں انداز یقیناً بدل جانا چاہیے تھا کیونکہ اخبارات کا فرض بدل گیا اس وقت فرائض کچھ اور تھے آبجیکٹوس کچھ اور تھے آزادی کے بعد جو آبجیکٹو ہے سب سے بڑا وہ جمہوری نظام کو مضبوط کرنا پبلک اوپینین کو ریپرزینٹ کرنا اور واچ ڈاگ کے طور پہ چوکی دار کے طور پہ کام کرنا معاشرے کے یہ آبجیکٹوس ہو گئے ہیں پریس کی تو ان آبجیکٹیوس کے لیے وہی الفاظ وہی زبان اور وہی طریقہ کار اختیار کیا جانا مناسب ہوگا جو جمہوری معاشروں میں ہوتا ہے اخبارات کے لیے یا دیگر ذرائع ابلاغ کے لیے مجھے امید ہے کہ آپ اس پہ غور کریں گے میں اکثر آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ سوچنے کی عادت ڈالیے ایجوکیشن کے لیے شعور کے لیے معاشرے میں مثبت تبدیلی لانے کے لیے پوزیٹو چینج اس کو کہتے ہیں جس کے لیے میس میڈیا کام کرتا ہے یا کرنا چاہیے اس کے لیے سوچنا بہت ضروری ہے اور اچھا طالب علم جو ہے وہ اپنے کانسیپٹس کلیئر کرنے کے لیے ہمیشہ مختلف آرا پر مختلف اوپینینس پہ سوچ بچار کرتا ہے اور پھر اپنے لیے خود فیصلہ کرتا ہے کہ اس کی اوپینین کیا ہے اس کی سوچ کیا ہے اور اس کا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے آئندہ ہم انشاءاللہ اللہ ڈسکشن جاری رکھیں گے پاکستانی میس میڈیا پہ اخبارات پہ بات کریں گے اس کے بعد پھر ہم دوسرے میڈیا پہ اس کی تاریخ پہ بھی بات کریں گے مجھے امید ہے کہ آپ یہ تمام باتیں یاد رکھیں گے اور بہت دل جمعی سے ان پہ کام کریں